وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه أبو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من الوقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد رواه الإمام مسلم في صحيحه معزز دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ایک ایسی عادت اور برائی جو کسی کے ہاں یا کسی معاشرے یا کسی قوم اور ملت کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ انسان تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے اور وہ ملت وہ قوم اور معاشرہ بھی تباہی اور بربادی کے دھیانے پر کھڑا ہو جاتا ہے بہت ہی بری خصلت ہے اور بہت ہی بری عادت ہے یہ کافروں اور منافقین کی خصلت رہی ہے مومن اور اللہ پر ایمان لانے والے بندے اس بری خصلت سے پاک ہوتے ہیں اور وہ بری عادت ہے مایوسی مایوسی کفر ہے گمراہی ہے ہلاکت و بربادی ہے تباہی اور بربادی کے دھیان پر لے جا کر کے انسان کو چھوڑنے والی ہے نفاق ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر ہے اگر کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ مایوسی کا شکار ہے آج کے جو حالات ہیں ان حالات کے پس منظر میں میں نے مناسب سمجھا کہ مایوسی آج ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے اندر جو آ چکی ہے اس مایوسی سے ان کو تنبیہ کی جائے ان کو ڈرایا جائے ان کی تحذیر کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ مایوسی یہ قتل کے مرادف ہے اور ایک انسان کے لیے قوم و ملت کے لیے خودکشی کے مرادف ہوا کرتی ہے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت کے تحت کرتا ہے اللہ رب العامین کا ایک نظام ہے اس نظام کے تحت اللہ رب العامین ساری چیزیں کرتا ہے اللہ اس کائنات کا حاکم ہے وہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے کوئی انسان اپنے حکم کے مطابق اللہ رب العالمین پر قادر نہیں ہو سکتا اللہ ہر العالمین ہی حاکم ہے اور وہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے جس نظام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا و ایام الدا بین الناس یہ جو دن ہیں ہم یہ لوگوں کے درمیان ادلتے اور بدلتے رہتے ہیں ایک انسان اگر اپنے جسم پر نظر ڈالے تو یہ اسے یہ چیز نظر آ جائے گی کبھی انسان بیمار ہوتا ہے کبھی اسے صحت ملتی ہے کبھی فقر و فاقہ کے دور سے گزرتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ رب العالمین اسے مالداری سے نوازتا ہے انسان اپنے جسم پر اپنی ذات پر اگر قیاس کر لے تو آج دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے حالات ہیں ان حالات کو سمجھنے میں انسان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی اللہ ہر العالمین کا ایک نظام ہے وہ تل کلیہ منداول بین الناس یہ دن ہم لوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں کبھی آپ کو مدد ملتی ہے تو کبھی کافروں کو دنیا کے اندر انہیں غلبہ ملتا ہے کبھی مسلمانوں کو ملتا ہے تو کبھی کافروں کو شکست ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جیسے انسان کی ذات اور اس کا جسم کبھی بیماری آتی ہے تو کبھی صحت آتی ہے کبھی فقر و فاقہ سے گزرتا ہے تو کبھی مالداری آتی ہے بچہ رہتا ہے جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے بڑھاپا ہوتا دنیا سے ختم ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو حکمتوں کے تحت قوموں کے ساتھ بلتوں کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ کرتا ہے اس حکمت کو انسان کو ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے رکھنی چاہیے یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے وہ تل کلیام الدا الناس اس آیت کریمہ کو اللہ ہر الامی نے غزل عہد کے بعد نازل فرمایا ایک سال پہلے دو ہجری کے اندر جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی ملتی ہے ایک سال کے بعد دوسری جنگ ہوتی ہے اسی جنگ کے اندر مسلمان شکست سے دو چار ہو جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوٹ آئی آپ کے دندان مبارک بھی شہید کیے گئے اور آپ کو لہولان کیا گیا اسی جنگ کے اندر ایک سال کے بعد جنگ آتی ہے اللہ فرمادا ترکلیہ الناس یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے اللہ تعالیٰ حکمتوں کے تحت یہ کام کرتا ہے کہ دنیا دن دین دینوں کو اللہ ہر بامن لوگوں کے درمیان ادلتا اور بدلتا رہتا ہے کبھی آج جو غالب ہیں کل مغلوب ہوں گے جو آج حاکم ہیں کل محکوم ہوں گے جو آج بادشاہ ہیں کل تخت دار پر لٹ جائیں گے جو ظالم ہیں انہیں سزا ملتی ہے اور ملتی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور اگر دنیا کے اندر نہیں ملتی تو آخرت کے اندر ان کو اس کی سزا ملتی ہے تو یہ دنیا کا اللہ رب العامین نے ایک نظام پر پیدا کر رکھا ایک حکمت کے تحت ایک اسباب کے تحت شادیاں کریں گے تبھی آپ کو اولاد ملے گی بغیر شادی کے انسان کو اولاد نہیں ملتی ہے تو دنیا کا ایک نظام ہے اللہ رب العالمین نے اسی نظام پر دنیا کو قائم رکھا کر رکھا ہے اس لیے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوسی میرے بھائیوں یہ کفر ہے اور اس طریقے سے یہ کافروں کی علامت ہے کافروں کی خسرت رہی ہے منافقوں کی خسرت رہی ہے جو اللہ البراہین کی ذات سے اس کی رحمت سے مایوس یا کرتے ہیں یہ اللہ تعالی ہمیں آزماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اور اس آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ البراہین سمجھے اللہ برامین کو معلوم ہو کہ کون بندہ حقیقت میں اللہ پر ایمان لانے والا ہے کون بندہ حقیقت میں ایمان لانے والا نہیں ہے امبیا کرام کی آزمائشیں ہوئیں صاحب کرام کی آزمائشیں ہوئیں اور جو نیک بندے اللہ کے گزرے ہیں سب کی آزمائشیں ہوئی ہیں سب آزمائشوں کے دور سے گزر چکے ہیں اس لیے پکا مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھڑا اترتا ہے استقامت اپناتا ہے صبر کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ مایوسی کی دلدل میں گرفتار نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی ذات پر اسے یقین ہے کہ اللہ اربامین وقتی طور پر ہو سکتا ہے ہمارے لیے پریشانیاں اور مصیبتیں ہوں لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے ہمارا جو ایمان ہے عقید ایمان کے لحاظ سے ہم غالب ہیں ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے اس کے نبی پر ایمان ہے اس کائنات کے بنانے والے پر ہمارا ایمان ہے اس لیے اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور قیامت تک غالب رہے گا اگر مغلوب ہو سکتا ہے تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن مسلمان بھی پر عقید عقیدے کے لحاظ سے اللہ پر ایمان کے لحاظ سے وہ غالب ہے کیونکہ دنیا کے اندر سے عقیدے کے علاوہ سارے عقیدے باطل ہیں سارے دین باطل ہیں اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی اللہ کی جائز سے آپ مایوس نہ ہوں آپ تاریخ پڑھیے پوری تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام بنا رکھا ہے کبھی کسی کو شکست ہوتی ہے تو کبھی کسی کو فتح ہوتی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فارس کو رومیوں پر غلبہ ملتا ہے جو کفار تھے مکہ کے انہیں بڑی خوشی ہوئی انہیں بڑی بڑی بہت زیادہ انہیں خوشی ہوئی کیونکہ جو فارس کے لوگ تھے وہ بھی آگ کی پوجا کرنے والے تھے اور اس طریقے سے جو اور یہ ان کو فارس کو روم پر جو ہے ان کو غلبہ ملا تو اس سے مکہ کے مشرقین کو بھی بڑی خوشی حاصل ہوئی کیونکہ فارس کے جو لوگ تھے ان کا بھی ایمان نہیں تھا کسی کتاب پر جو رومی تھے اور نصارہ تھے اللہ کی ذات پر ان کا ایمان تھا اگرچہ ان کے ہاں شرک آ گیا تھا لیکن اللہ کی ذات پر نبیوں پر ان کا ایمان تھا وہ اہل کتاب میں سے تھے تو جو مسلمان تھے ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی اور غم انہیں لائق ہوا کہ کس طریقے سے آج ایک کتاب پر ایمان لانے والوں کو وہ قوم جن کا کوئی ایمان اور عقیدہ نہیں ہے ان کو غلبہ ملتا ہے اللہ رب العالمین نے سور روم اتارا اور سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ مزد جافدہ سنایا کہ چند سالوں کے اندر اللہ رب العالمین روم کو فارس کے اوپر غلبہ عطا کرے گا اس وقت مسلمان خوش ہوں ہوں گے نو سال کا عرصہ گزرتا ہے نو سال کے بعد اللہ ہر براہمی نے روم کو کافروں کو جو فارس کے لوگ تھے ان کے اوپر غلبہ فرمایا اور اس طریقے اس وقت مسلمانوں کو کے دلوں کے اندر خوشی آئی اور چند سالوں کے بعد اللہ رب العامی نے فارس کو بھی مسلمانوں کے ذریعے سے شکست سے دو چار کیا اور ان کی ان کی حکومت کو تہوالا کر دیا گیا اور ان کی حکومتوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے جو اللہ ہر براہین کا ایک نظام ہے ایک نظام کے تحت اللہ ہر براہین دنیا کے اندر ساری چیزیں کرتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزے بدر میں کامیابی ملی عہد کے اندر شکست ملتی ہے عذاب کے اندر فتح ملتی ہے تو غزو ہنین کے اندر ان کو شکست ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نظام ہے اللہ ابامین نظام کے تحت دنیا کا چلاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ خوف پیدا ہو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سے تعلق جوڑیں اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں کہیں ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ آج جو ہمیں ہمارے لیے ذلت ہے یا رسوائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ ہر سے تعلق توڑ دیا اللہ ہر براہین سے رشتہ ہم نے توڑ دیا اور اس طریقے سے اللہ ہر العالمین کے ساتھ ہم شرک کرنے لگے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین پر جو ایمان اور قوی ہونا چاہیے وہ ساری چیز آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں یہ بہت سارے اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر یہ ساری چیزیں ہاں آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں لیکن ایک مومن کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا ہے اللہ کبھی اپنے بندے کو اپنے دین کو کبھی ضائع برباد نہیں کرے گا اللہ کا دین ہے جب تک سورج چاند ستارے باقی ہیں جب تک دنیا باقی ہے جب تک دنیا کا آخری انسان باقی ہے آخری مومن باقی ہے جب تک اللہ کا دین باقی رہے گا میرے بھائیوں ہو امام بن اسیر رحمۃ اللہ علیہ ساتویں صدی کے عالم ہے سن چھ سو چھپن ہجری کے اندر بغداد کا کی جو کی جو داستان ہے میرے بھائیوں ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری تاریخ انسانیت میں جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی جب سے حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور حضرت آدم جب تک دنیا کے اندر آئے اس وقت سے لے کر کے پوری آنے والی آنے والی آنے والے دنوں میں بھی اور قیامت تک اتنا خطرناک منظر اور اتنا خطرناک دن مسلمانوں کے اوپر نہیں آ سکتا ہے میرے بھائی وہ صورتحال تھی سن چھ سو چھپن ہجری کے اندر کہ پورے مسلمانوں کو چالیس دنوں کے اندر ایک دس لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور جس طریقے سے ندی اور نالے کے اندر پانی بہتا ہے مسلمانوں کا خون بہتا تھا مسلمانوں کے جسم کے ٹیلے بنائے گئے اور پہاڑوں کے طریقے سے ان کے جسم کو لا ایک اوپر رکھ کر کے یہ صورتحال تھی اتنی زیادہ مسلمانوں کے اندر بزدلی اور پستی آ گئی تھی کہ ماں بن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سن چھ سو چھپن ہجری کا واقعہ میرے بھائیوں جب تاتاریوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا اور وہاں کے وہاں کے کتب خانوں کو جلا دیا تھا اور اس طریقے سے پورا سمندر میرے بھائیوں وہ پانی جو ہے آگ کی پانی کی وجہ سے اور اس طریقے سے کتابوں کی وجہ سے پورے سب اس اس کے نہر کا پانی کا رنگ بدل گیا تھا اور مسلمانوں کے خون اس طریقے سے پورے شہر کے اندر بہتے تھے جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے دوران جو پانی بہتا ہے یہ صورتحال تھی انہوں نے بیان کیا ہے امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں محتمد اور جید عالم دین امام کثیر اللہ علیہ امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد وہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک ہزار مسلمانوں کا قافلہ کہیں سے گزر رہا تھا صرف ساٹھ تاتاری تھے ساٹھ تاتاریوں نے سارے مسلمانوں کا قتل کر دیا صرف ایک آدمی کو چھوڑ دیا کہ جا کر کے جو لوگ بچے ان کو داستان سنا دے تاکہ ان کے دلوں کے اندر اور مایا اسی آ جائے اور اس طریقے سے وہ لوگ اور زیادہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے یہ چھوڑ کر کے صرف ایک آدمی کو انہوں نے چھوڑ دیا یہ صورت حال ہو گئی تھی میرے بھائیوں اللہ رب العامی انہیں دشمنوں کو انہیں آدھا اسلام کو انہوں کو جو جو بغداد جنہوں نے تباہ و برباد کیا تھا انہیں کو اللہ رب العالمین اسلام کی توفیق دی اور اسلام کے لیے وہ سپر بن کر کے نکلے اور اس طریقے سے اسلام کو اللہ ابرامین نے ہمیشہ کے لیے غلبہ اسے حاصل ہے اگر جو تھوڑی دیر کے لیے مسلمان مغلوب ہو گئے تھے تو اللہ رب العالمین ان کو غلبہ تاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ رب العالمین حکمت کے تحت حکمتوں کے تحت کوئی کام کرتا ہے اس لیے ایک مرد مومن کو کبھی اللہ رب العامن کی ذات سے مایوس نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہی دنیا کے نظام چلانے والا ہے اللہ جس کو چاہے بادشاہ آ کرے جس کو چاہے بادشاہ چھین لے اللہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے اللہ ابامن ذلت دے یہ اللہ ابامن کے اختیار میں ہے جس طریقے سے جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں انہیں صحت ملتی ہے انہیں مال ملتا ہے انہیں اولاد ملتی ہے تو تخت بھی اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے اور اس طریقے دنیا کے اندر انہیں تمکنت بھی اللہ تعالیٰ طا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ایسا کرتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو اللہ رب العامین اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے وہ علاقین آخری انجام جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے متقیوں کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے لہذا کبھی اللہ رب العامین کی ذات سے مایوس نہ ہو یہ بھی کام جو کفار ہیں جو مشرقین ہیں جو ادا اسلام ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر مایوسی آ جائے اور مایوسی کا شکار ہو جائیں اس لیے مایوسی کا شکار جو قوم ہو جاتی ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتی کبھی اسے کبھی کبھی اسے ترقی نہیں مل سکتی ہے اس کی سوچ کے اندر کبھی ترقی نہیں آ سکتی ہے اور ہمیشہ مایوسی کا شکار وہ قوم ہو جاتی ہے اس لیے میرے مایوس نہ ہوں اللہ کی ذات پر اگر ایمان ہے اللہ کی ذات پر اگر عقیدہ ہے آپ کا ہمارا تو اللہ کی ذات سے کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے یہ دنیا کائنات اللہ نے بنائی ہے لوگوں کو پیدا کرنے والا ہر العامین ہے لہٰذا کبھی مایوس نہ ہو ہم نے اسی کے تعلق سے میرے بھائیوں چند آئے آپ کے سامنے ایک دو آئے پڑھی تھی اور ایک حدیث پڑھی تھی جس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العامین نے ہمیں اس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ میں اقرت رحمت ربی اللہ اللہ رب العامین کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا جو گمراہ ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے جو جس کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہوتا عقیدہ اور ایمان پر جو قائم نہیں رہتا ایسا آدمی ہی اللہ رب العامین کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے اور اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اجازت کرنا سر انفری ہو جب ہم لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی بھلائی دیتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر اطراع لگتے ہیں وہ ان تصب سیات ان بے قدمت دہم اور جب ان کے بدامالیوں کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اضا ہم قرتون تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں مایوسی کا مطلب علماء نے دو بتایا ہے ایک مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی مدد سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ کہیں گے پریشانی ہماری ختم نہیں ہوگی اللہ کی مدد کب آئے گی مسلمان بڑی پریشانی میں ہیں بڑی ذلت میں ہیں اور اس طریقے سے اللہ اور کی مدد سے اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں اور دوسری مایوسی علماء نے بیانی کی کی ہے کہ خوشحالی میں فرائض اور واجبات کو ترک کر دیتے ہیں اللہ کے دین کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نعمت دیتا ہے اللہ انہیں اولاد دیتا ہے اللہ انہیں منصب دیتا ہے عزت دیتا ہے سربندی عطا کرتا ہے اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں پہلے مال نہیں تھا نمازوں کی پابندی تھی مال آ گیا نمازوں کو چھوڑ دیا اور اس طریقے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خوف تھا مال آنے کے بعد عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے سرکشی کرنے لگے گناہوں کو کام کرنے لگے تو یہ بھی ایک طرح کی جو ہے یہ مایوسی ہے کہ انسان اللہ رب العامن کی واجبات جو ہے ہمارے اوپر جن کا کرنا ضروری ہے انسان کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ مایوسی میرے بھائیوں یہ کیا ہے یہ مایوسی کفر ہے اور مایوسی گمراہی ہے اس طریقے سے اللہ ابراہین ایک دوسرے آج کے اندر فرماتا ہے کہ وہ اول نظر الغیثہ ممبا دماغر تو کہ جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں نا امید ہونے کے بعد اللہ ابراہین بارش کو نازل فرماتا ہے بارش نازل کرنے والا اللہ ابراہین ہے جب اللہ کی بارش نازل ہوتی ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی ہے اللہ کی بارش سے کافروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ کے انکار کرنے والے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام میرے بھائیوں اس نظام کے تحت اللہ ابامین دنیا کے اندر کرتا ہے ہمیں اللہ العامین کے کام پر حکمتوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ اللہ العامین کے کسی بھی کام کے اندر کوئی ایسی کا ایسا کام نہیں ہے جس کے اندر حکمت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ابامین لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے کوئی انسر الرحمت رحمت ہو اور اپنی رحمت رحمت کو دنیا کے اندر عام کرتا ہے وہ ولی الحمید اللہ تعالیٰ ولی یعنی کارساز ہے اور وہی قابل تعریف ہے تو یہ اللہ ابراہین سب کچھ کرنے والا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لایس امو لایس ام الانسان من دعا الخیر کہ انسان بھلائی کے مانگنے سے کبھی انسان تھکتا نہیں ہے ہماری جو فطرت ہے کہ ایک انسان ایک شخص ہمیشہ اللہ رب العامین سے بھلائی کی امید رکھتا ہے بھلائی مانگتا رہتا ہے وہ ان مسئلہ شر شر لیکن اگر کبھی اسے شر اور تکلیف اور برائی چھو لیتی ہے فیوس یہ قنوط وہ مایوس اور نا امید بن جاتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی ذات سے نا امید ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسے ملتی ہیں اسے دنیا کے اندر غلبہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اتنا لگتا ہے کہ سب کچھ تو میری وجہ سے ایسا نہیں میرے بھائی ہو آپ اسباب اختیار کرتے دینے والا اللہ ہر برامین ہے آپ محنت کرتے ہیں وہ آپ کو اگر مال ملتا ہے یا کوئی چیز ملتی ہے تو صرف آپ کی محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے یہ اللہ ہر برامین اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ساری چیزیں اللہ ابراہین ایک بندے کو عطا کرتا ہے تو انسان کو جب خوشحالی ملتی ہے مال ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں تو انسان جو ہے ناشکرہ بن جاتا ہے اور اطرانے لگتا ہے شیخی کرنے لگتا ہے تکبر کرنے لگتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے اوپر تکلیف آ گئی یہ اللہ ابراہین کے نظام کا حصہ میرے بھائی ہو یہ اللہ ابراہین کی حکمتوں کے تحت یہ ساری چیزیں دنیا کے کے اندر ہوتی ہیں اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے وہ انسان اور ابھی جانبی جب ہم انسان کے اوپر نعمتوں کو نادل کرتے ہیں نعمتیں دیتے ہیں تو انسان منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا کروڑ بدل لیتا ہے کروڑ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ نعمت ملنے کے بعد ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی داد کرنا چھوڑ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ساری نعمتیں یہ سارا مال ساری دولت ہماری اپنی محنت ہماری تدبیر کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے وہ اس شر رکانا اوسا اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو میرے بھائیو یہ مایوسی یہ کفر ہے اور اس طریقے سے ہلاکتوں بربادی آیت میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اسم القافرون جو کافر قوم ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتی ہے ایک مومن جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے وہ کبھی اللہ ابامن کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ ساری چیز اللہ ابامن کی تدبیر کا حصہ ہے اللہ ابامن کی تدبیر اور حکمت کا حصہ ہے اگر اللہ ابراہین کی تدبیر اور حکمت نہ ہو دنیا کے اندر دنیا کا نظام تو حوالہ ہو جائے گا لوگ اللہ کو بھول جائیں گے اور سرکش بن جائیں گے اس لیے اللہ آزماتا ہے جیسا میں نے مثال دی تھی کہ انسان اپنی ذات پر قیاس کرے جیسے ایک انسان کی ذات تمام مراحل سے گزرتی ہے وہی حال امتوں کا بھی ہے وہی حال قوموں کا بھی ہے کہ کبھی یہ کبھی یہ مدت کم ہوتی ہے اور کبھی یہ زیادہ مدت ہوتی ہے لیکن یہ اللہ ابامن کا ایک نظام ہے جو انسان کی ذات کے ساتھ ہے وہی قوموں کے ساتھ اور ملت اور معاشرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام وہی ہے اس لیے اس نظام کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے انسان کو رکھنا چاہیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے ابو حضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں صحیح بخاری کے دیس ہے کہ ہمارے بھی فرماتے ہیں ہیں کہ اللہ رب العامین نے رحمت کو پیدا کیا ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلق حمیت رحمہ اللہ رب العامین نے سو رحمتیں پیدا کی ہیں فام سکا اندہ تساں تسین رحمہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس <clears throat> ننانوے رحمتوں کو روک رکھا ہے اللہ کے پاس ننانوے رحمتیں موجود ہیں وہ ارسلافی خلق ہی کل رحمت واحدہ اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر پوری مخلوقات کے اندر صرف ایک رحمت کو بھیجا ہے فلو یا علم الکافر بک لذی عند اللہ امن الرحمٰلم لم یا اصمل الجنّ اگر یہ کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العامین کے پاس کتنی رحمتیں ہیں تو اللہ رب الامین کی جنت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا اپنے سارے گناہ اور کفر کے باوجود بھی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک کافر بھی اللہ رب الامین کی جنت کی امید کرنے لگے گا اللہ کی جنت سے مایوس نہیں ہوگا بولو یا علم المسلم بک اللزی عند اللہ العذاب اور اگر ایک مسلمان جان لے کہ اللہ اور العالمین کے پاس کتنا عذاب ہے لم یا امن النار تو جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تحت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جنت میں داخل کرتا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے داخل کرتا ہے اور اگر کسی کو جہنم میں داخل کرتا ہے اپنے عدل کی بنا پر اور اس کی نافرمانیوں کی بنا پر تو اس نے اللہ کی بات نہیں مانی اس لیے اللہ ابراہین سے جہنم میں داخل کرتا ہے لہذا ایک بند مومن کبھی بھی اللہ ابراہین کے ساتھ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین بڑے گناہ ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر شر کرنا غلام ربی مکر اللہ اور اللہ کی تدبیر سے انسان کا بے خوف ہو جانا انسان اپنے آپ کو بے خوف سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کبھی ہم کو نہیں پکڑے گا اللہ تعالیٰ کی تدبیر کبھی ہم کو لائق نہیں ہوگی انسان بے خوف ہو جائے اور اس طریقے اترانے لگے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا گناہ ہے ولقنوت من رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کا شکار ہو جانا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے لہذا مایوسی مت کیجیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ پریشانی کے بعد ہی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے لیے مدد لے کر کے آتا ہے ان نمال وسری اسرا وہ ان نمال وسری اسرا پریشانی اور تنگی کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے رات کے بعد ہی صبون مدار ہوتی ہے انسان جب پریشانیاں جھیلتا ہے تو اللہ حربان اس کے ذریعے سے اس کو دنیا کے اندر اللہ ابامن کامیابی عطا فرماتا ہے لہذا میرے بھائیوں کبھی اللہ ابامن کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے وہ انسان مایوس ہوتا ہے جس کا اللہ ابامن کی قدرت پر اعتبار نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے اسماع صفات کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے کرم اس کے احسان کو نہیں جانتا ایسا انسان ہی اللہ اور براہین رحم سے مایوس ہوتا ہے اور دوسرا سب یہ ہے جس کی وجہ سے انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ اس کے دل کے اندر اللہ اور براہین کا اگر خوف آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کیا کرتا ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ خوف ہمارے دل کے اندر اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو برائی سے روکیں برائی سے روکیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم دولی سے اپنے آپ کو بچائیں یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العامن کی رحمت سے مایوس ہو جائے اس لیے ایک انسان کی زندگی کے اندر تین چیزیں ہونا ضروری ہے تبھی انسان کی زندگی اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا اور تیسرے اللہ رب العامن کی ذات سے خوف کرنا یہ تین چیزیں میرے بھائیوں اور اس کی مثال چڑیا کی دی جاتی ہے کہ چڑیا کا ایک سر ہوتا ہے اس سر کی مثال اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے مومن اللہ کی محبت میں کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیوں کو منافق ہے کیونکہ منافق کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی وہ مجبوری میں اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے لہذا محبت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے اللہ ابامن کی ذات سے دوسری جو چیز ہے خوف کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان خوف ہونا چاہیے کہ اگر ہم برائی کریں گے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے انتقام بھی لینے والا ہے اور تیسری چیز یہ میرے بھائیوں کہ انسان اللہ کی رحمت سے کبھی ایک مسلمان مایوس نہ ہو کیوں اس لیے کہ اللہ وہ سوچے کہ اگر کبھی اس کی ذات سے نافرمانی ہو جاتی ہے کبھی اس کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اسی رحمت کو خیال رکھے اللہ نے فرمایا دن اشرف العان فسم لا من رحمت اللہ ان اللہ فرما دیجیے کہ میرے بندو تم جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا ہے اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے آپ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دے گا تو تین چیزیں میرے بھائیوں یہ جو خوف اور امید ہے یہ چڑیے کے دو بار بازو ہیں چڑیے کے دو پر ہیں اگر چڑیے سے ایک پر کو کاٹ دیا جائے گا چڑیا اڑ نہیں سکے گی ایسے ہی اگر انسان کی زندگی سے خوف نکل جائے اور امید نکل جائے یا کوئی ایک چیز باقی رہے دوسری چیز باقی نہ رہے تو میرے بھائیوں انسان کی زندگی اطمینان کے ساتھ ہی گزرتی اس کی زندگی کے اندر توازن نہیں آتا اس لیے تینوں چیزوں کو ہونا مسلمان کے لیے ضروری ہے اگر انسان بہت زیادہ اس کے دل کے اندر اگر خوف ہو جاتا ہے اور میں نے بتایا خوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے دوری اختیار کرے یہ خوف کا مطلب میں ہے خوف کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ کی ذات سے مایوس ہو جائے اللہ کی ذات سے اور اللہ کی رحمت سے خوف کھانے لگے نہیں اللہ کی رحمت ہمیں ملتی ہے اللہ کی رحمتیں دنیا کے اندر موجود ہیں صرف ایک رحمت کا حال ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر ایک بندہ دوسرے کے ساتھ جو رحمت کا برتاؤ کرتا ہے وہ ایک کی وجہ سے ہے اللہ رب العالمین کے پاس ننانوے رحمتیں موجود ہیں لہذا اگر انسان کہ زندگی کے اندر صرف امید ہوگی ایسا انسان اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا بن سکتا ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا توحید نہیں پڑھائے گا کہے گا اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا لہذا ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک انسان اگر اس کی زندگی کے اندر صرف خوف ہی خوف ہے اللہ کی ذات سے امید نہیں ہے ایسا انسان خودکشی کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جانب ہی کے اندر جانا ہے لہذا یہ دونوں یہ چیزیں غلط ہیں تینوں چیزوں کا مجموعہ انسان ایک مسلمان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے تو میرے بھائیوں یہ بھی انسان یہ بھی ایک سبب ہے جس کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کا تقدیر پر ایمان کم ہوتا ہے تبھی انسان کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے اللہ العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے سب کی تقدیروں کو قسمتوں کو اللہ العالمین لکھ دیا ہے اس لیے انسان کو تقدیر پر ایمان ہونی چاہیے اس طریقے سے انسان کے اندر صبر اور برداشت کی کمی ہوتی ہے نتیجے کی جلد بازی کرتا ہے اس لیے انسان کے اندر بھی کبھی مایوسی ہو جاتی ہے میرے بھائیوں کبھی انسان کو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے اللہ نظام کے ساتھ انسان کو صحت دیتا ہے نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو طاقت طاق کرتا ہے لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں میرے بھائیوں کہ انسان اسباب نہ اختیار کرے اسباب انسان اختیار کرے نتیجہ اللہ ابامی کی ذات پر چھوڑ دے صبر کا مطلب یہ ہے کہ غلبے کے لیے مسلمانوں کی عزت و کامرانی کے لیے انسان جو اسباب کو اختیار کرے ان اسباب اختیار کرنے میں اگر انسان کو پریشانی آتی ہے ان کو صبر کرے جیسے ایک انسان بیمار ہوتا ہے بیمار ہونے کے بعد دوا کرتا ہے اور دوا جب کرتا ہے وہ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں کو کاٹتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرتا ہے یہ اصل صبر ہے میرے بھائیوں صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو اختیار نہ کرے وہ اسباب جو شریعت کے اندر جائز ہیں وہ اسباب جو شریعت کے اندر حلال ہیں ان کو بروئے کال لائے اور انسان اگر کسی جمہوری ملک میں رہتا ہے اس جمہوری ملک کے اندر وہ قانون اور آئین جس چیز کی اجازت دیتا ہے ان تمام چیزوں کو بروئے کار لا کر کے امن کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے لڑائی کرتا ہے تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے بیٹھ جائیں اسے صبر نہیں کہا جاتا ہے بیماری آتی ہے انسان صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوا نہ کرائے صبر کا مطلب ہے کہ انسان دوا کرائے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے دوا کرانے کے بعد بھی کبھی کبھی انسان کو شفا نہیں ملتی ہے تو آپ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا ہاتھ پاؤں کٹا کر کے بیٹھ جائے آپ اسباب اختیار کرو ذرائع اختیار کرو وہ کیا اسباب ہیں جن کی بنا پر آج ہم ضلعت و پستی کا شکار ہیں آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جمہوری ملک میں رہتے ہیں جہاں پر وہاں پر وہاں کے نظام اور آئین اور قانون کے مطابق آپ کو اپنا حق لینے کے لیے جو آئین اور قانون اور نظام آپ کا ساتھ دیتا ہے اس کو آپ استعمال کیجئے اس کا استعمال کرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے اور یہ شریعت سے دوری نہیں ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن امن کے ساتھ کسی امراض کو نقصان نہ پہنچائے جان کو نقصان نہ پہنچائے ان تمام چیزوں کو بروئے کال لگتے ہوئے انسان اگر اس کو کرتا ہے تو شریعت باقاعدہ اس کی اجازت دیتی ہے تو میرے بھائیوں کبھی آپ مایوسی کا شکار نہ ہوں مایوسی کب رہے اور انسان مایوسی جو کفار و مشرقی وہی چاہتے ہیں کہ ہم سب مایوس ہو جائیں ہم سب بزدل ہو جائیں اپنے حق کے لڑائی نہ لڑیں اور اس طریقے سے ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر یہ چیز مقدر ہو چکی ہے اب ہم کچھ نہ کریں اسی کو اپنا سب کچھ مار کر کے اس پر صبر کرتے رہیں یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی ہو صبر اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا اللہ کی سے سمجھ رکھنا کیونکہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے دنیا میں ایک پتہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں گرتا ہے دنیا میں کسی کی موت نہیں ہوتی ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہوتا ہے کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا ہے تو اتنی بڑی میری طاقت اور غربہ غیر مسلموں کو کیسے ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے اس ذات پر ہمارا ایمان ہے اس رب پر ہمارا ایمان ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے پوری دنیا کی طاقت ہے پوری دنیا کے خزانے اسی رب کے ہاتھ میں ہیں اس لیے مایوسی کس بات کی میرے بھائی کو مایوسی کس بات کی اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاحب کرام ہمارے بھی کے پاس آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کب تک ہم مظلوم رہیں گے کب تک ہم اس طریقے سے ظلم سہتے رہیں گے ہم ہمارے نے فرمایا صبر کرو اللہ رب العالمین اس دین کو غالب کرے گا اللہ نے دین کو غالب کیا اور ہمارے نبی نے فرمایا پہلے زمانے کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی کے جسم کے دو دو حصے کیے جاتے تھے اس کے جسم کو آروں سے چیرا جاتا تھا لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا ایمان پر قائم رہے اللہ کی ذات پر توقل کیا بھروسہ کیا عقیدہ پر مضبوط رہے اور کبھی بھی انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تمہارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا ہے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا پہلے زمانے میں چیزیں ہوتی تھیں کہ باقاعدہ سرنگ جو یہ گڈھا کھود کر کے ایک مسلمان کو اس زمانے کے جو مسلمان ہوا کرتے تھے اللہ اس کے نبی پر ایمان لانے والے کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا میرے بھائیوں کتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا کتے ان کو کاٹتے تھے اور اس طریقے سے لے کر کر کے کے اس جسم دو دو ٹکڑے جاتے تھے لیکن پھر بھی وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ کی مدد فرمائی لہٰذا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ایسے ہی جنت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ جب نبیوں کو آزماتا ہے تو سب کی آزمائش ہوتی ہے اس آزمائش پر اللہ پر ایمان اور مضبوط کیجیے اللہ پر اور توقل کیجیے اللہ پر اور بھروسہ کیجیے اور اعتماد کا یقین پیدا کیجیے اپنے دلوں گھروں کے اندر اللہ سے لول لگائیے اللہ سے تعلق جوڑیے اور اس طریقے سے جو فرائض اور واجبات ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کیے جو منحیات ہیں اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں ان تمام چیز دوری اختیار کیجیے اسباب اختیار کیجیے اللہ ابامین آپ کی مدد کرے گا عمر نسو اللہ من اللہ مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ ان تنسر اللہ انسرکم وہ سب بھی تقدام حکم اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا لہٰذا میرے بھائیوں اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو اسباب بھی اختیار اختیار کرو ذرائع بھی اختیار کرو اور اس طریقے سے اللہ کی ذات پر توقع کرو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ہمیشہ سے مدد کرتا رہا ہے اور یقین جانو میرے اگر پوری دنیا والے اکٹھا ہو جائیں اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں دنیا کے وجود مسلمانوں کے وجود سے باقی ہے دنیا اگر باقی ہے تو مسلمان کے دم سے باقی ہے اللہ کے فضل کے بعد ہمارے نبی کی حدیث ہے جب تک دنیا کے اندر ایک بندہ بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے اللہ کو پکارنے والا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی قیامت لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ کے نافرمان بنتے ہوں گے کافر ہوں گے مشرق ہوں گے ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اللہ پر پر ایمان لانے والوں قیامت قائم نہیں ہوگی اس لیے خوف نہ کھاؤ میرے نڈر رہو اختیار کرو اللہ رب سے طاقت کی امید رکھو اللہ سے مدد کی امید رکھو اور اللہ جو زیادہ طاقت ہو رہے اس سے اگر تعلق جڑے گا تو آپ کے اندر بھی طاقت آئے گی دنیا کی طرف نہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے چلتا رہتا ہے اللہ رب کا نظام حکمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے لہٰذا کبھی بھی اللہ کے داد سے مایوس نہ ہو یقین اور پیدا کرو اپنے اندر اور دین پر مضبوطی کے ساتھ جٹ جاؤ جم جاؤ یہی کفار و مشرقین چاہتے ہیں کہ تم دین اسلام سے مرتد ہو جاؤ دین اسلام کو چھوڑ دو نہیں بڑے بھائیوں یہ آپ کو دنیا کے اندر بھی غلبہ نہیں ملے گا دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوگی اور آخرت کے اندر تو رسوائی اور ذلت اور پستی اور جہنم کداب ایسے لوگوں کے لیے مقدر ہے لہذا یہ چند دنوں کی زندگی کو دنیا کے بدلے اللہ کے لیے میرے بدلو اور اس طریقے سے دین کو نہ بیچو دنیا کے لیے اللہ کے دین پر قائم رہو مضبوطی کے ساتھ قائم رہو اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے لہذا میرے یہ مایوسی اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر ہے اور اس طریقے سے مایوسی وہی کرتا ہے جو کافر ہوتا ہے اور جو مشرق ہوتا ہے گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں آپ کو اللہ نے دین دے رکھا ہے ایمان دے رکھا ہے آپ کے پاس قرآن ہے آپ پر نبی پر ایمان ہے نبی کی سنتیں موجود ہیں اس رب پر ایمان ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے مایوسی کس بات کی مایوسی انہیں ہونی چاہیے جن کا کوئی سورس نہیں ہے آپ کے پاس بہت بڑا سورس ہے آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے اللہ رب کی طاقت ہے لہذا کبھی مایوسی نہ ہو بزلی کا شکار نہ ہو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب ہم سب کی مدد فرمائے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات بدوس کر دے اللہ رب قوت اور قوت اور طاقت اللہ رب پیدا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے خوف کو نکال دے بزدلی کو نکال دے مایوسی کو نکال دے اللہ ابراہین ہمیں دنیا کے انترا فرمائے اللہ ابرامین ہمارا اپنی ذات پر ایمان کو قوی اور مکمل فرمائے اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے اللہ ربراہم سب کو توحید پر پر اور ایمان پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے قلب توحید جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ البرامین ہم سب کو قبر کے داب سے اور جہنم کے داب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اللہ البرامین ہم سب کو جگہ نصیب فرمامین بارک اللہ علیہ القف القان عدیم و ویاکم بلاۃ ذکل الحکیم ان تعالیٰ جواد الکریم ملکم بر الرحیم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 کرکم ودو سجیب لوگوں